حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے انہوں نے فرمایا اہل کتاب بال مانگ نکالے بغیر لٹکاتے تھے اور عرب کے مشرقین مانگ نکالتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اہل کتاب کی موافقت پسند تھی چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شروع میں سر کے بال اہل کتاب کی طرح لٹکا کر رکھتے تھے پھر بعد میں آپ مانگ نکالنے لگے سننے ابن ماجہ حدیث نمبر تین ہزار چھ سو بتیس